بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الم تر فعل ربك بأصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا الم يجعل كيدهم في تضليل کیا اس نے ان کا داؤ غلط نہیں کیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو ان پر کھنگر کی پتھریاں برساتے تھے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس